ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہلکے پھلکے لوگ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی یاد ذکر میں ڈوبے رہنے والے لوگ ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار کر رکھ دے گا اور قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چھیانوے یہ حدیث ضعیف ہے